اللهم رب هذه الدعوة التعامة والصلاة لقاتل محمد المسيرة والفضيلة وبرس مقام محمود الذي وعدته بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذلينه فلا هادئنا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 اس اشرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کے سامنے توبہ استغفار دعائیں آج بھی ان کی ساری اللہ رب العالمین کے سامنے رکھتا ہے اپنے آپ کو اپنے روزے کو کامیاب بنانے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے جنت کے مستحق بنانے کی ہر قسم کی فکر انسان ان دنوں میں کرتا ہے ان دنوں میں سے ان دنوں میں جو بڑے اعمال ہیں بہترین اعمال ہیں ان میں ایک بہت بڑا عمل دوستوں لہرت القدر کا ہے لہرت القدر یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے اس امت پر کہ ایک موقع پر نبی علیہ شام نے گزرے ہوئے لوگوں کا واقعہ بیان کیا کہ تم میں ایک انسان ایسا تھا آدم کی اولاد میں تم سے پہلے ایک انسان ایسا تھا جو تقریباً اسی پچاسی سال تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا رات میں عبادت دن میں جہاد اور اس نے اسلحہ اتار کر کے نہیں رکھا اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد فی شبیر اللہ میں کوشش کرتا رہا بڑی نبی علیہ شاہ نے اس کی فضیلت بیان کیا صحابی کرام بڑے مایوس ہوئے کہ ان لوگوں کی تو عمریں ہزار ہزار سال کے ہوتے تھے ایک انسان پچاسی سال چوراسی سال صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا وہ لوگ تو اتنی نیکیاں اکٹھا کر لیے ہمیں تو اتنی زندگی ملتی نہیں کہ ہم اتنی نیکیاں اکٹھا کر سکیں بڑی مایوسی کا اظہار کیا تو نبی علیہ السلام شام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی اندر نہ لیلت القدر خیر من الف شہر اے ہمارے نبی اپنے امت کے لوگوں کو یہ واضح کر دیں بتا دیں ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ تمہارے پاس زندگی کے ایام بڑے تھوڑے ہیں تمہاری عمر کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے ایسے نیک آماد اور ایسے ایسے اجر و ثواب کے چیزیں اللہ نے آپ لوگوں کو دیا ہے کہ انسان تھوڑا سا بھی کرتا ہے تو بہت بڑا عمل بہت بڑا و ثواب حاصل کر لیتا ہے یہاں تک کہ اللہ نے بیان فرمایا ایک لل تل قدر جو ہم نے رمضان میں آپ کو دیا ہے اس امت کے لوگوں لئے تل قدر جو رمضان کے مہینے میں ایک للت تل قدر ہم نے جو عطا کیا ہے اس ایک للت تل قدر کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہوا کرتی ہے اس زمانے میں جو لوگوں نے ایک ہزار مہینے تک عبادت کیا اور اس امت کا کوئی انسان ایک لہرت القدر کو عبادت کر لیتا ہے تو ایک لہرت القدر کی عبادت پچھلے زمانے کے ہزار مہینے کی عبادت کرنے والوں سے بڑا اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے اور لہرت القدر کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمی نے قرآن پاک میں مستقل ایک سورت نازل کیا جس میں اللہ رب العالمی نے لیلت القدر کے علاوہ کسی اور چیز کا بیان کیا ہی نہیں کما القدر وما القدری ما لیلت القدر خیر من الف تنزل الملائکہ پوری سورت آپ پڑھ ڈالیں صرف لیلت القدر کی فضیلت اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اس رات کا نام اللہ نے لہ القدر عزت والی رات رکھا ہے بڑی شرافت والی رات ہے اور اسی رات کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر سور دخان دخان میں انا ان فی ل مبارکہ اس رات کو برکتوں والی رات کرا دیا ہے میرے بھائیو یہ بڑی خیر و برکت والی رات ہے نبی علیہ السلام صاحب نے ساتھ فرمایا ہے من کام لدری ایمان امت صاحب وہ پھر ما تقدم من لئے لیلت القدر کا جس نے قیام کیا اللہ تعالیٰ کے کے, کے لیے کے لیے و ثواب کی غرض سے جس نے لیلت القدر کو قیام کیا عبادت کیا ایک لیلت القدر کے قیام کی برکت سے وہ پھر ما تقدم من پچھلی زندگی کے جتنے گناہ ہوئے رہتے ہیں اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے ایک لہ رت القدر کی برکت ہے اللہ رب العالمین لہ رت القدر کی فضیلت میں ایک بڑی فضیلت بیان کیا ہے تنزل والروح فیہا اس رات کو اللہ رب العالمین کے بے شمار فرشتے رحمت کے فرشتے آسمان سے زمین پر اس رات کو آتے ہیں ہمارے اور آپ کی محفلوں میں مسجدوں میں یہ جگہ یہ پھیل جاتے ہیں نبی علیہ صاحب نے ساتھ رمایا اور اتنے فرشتے آ جاتے ہیں کہ اللہ رسول نے ساتھ حدیث کیا تھا آیا اندر آیا رایا خدیث نہیں لتا فل ارب اکثر من عدد اے لوگوں لیلت القدر کے موقع پر اس زمین پر اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتے اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں کہ اکثر و من عدد الحسا دنیا میں جتنے کنکر پتھر جتنے سرات ہیں سارے ذرات کو گنا جائے تو ختم ہو جائیں گے لیکن رحمت کے فرشتے جو آتے ان کی تعداد ختم نہیں ہوتی ایک رات کو اس قدر فرشتے آتے ہیں اور رحمت کے فرشتے جو آتے ہیں میرے بھائیوں بڑی خیر و برکت کی چیز ہے سنا ہوگا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو سے نبی ہوئے سراخ شام کے پاس حضرت ایک صحابی آئے ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ آج رات کو بڑا عجیب حادثہ میرے ساتھ ہوا کیا ہوا میں سورت البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا رحمت کے فرشتے جو آتے ہیں تو ان کا مقام و مرتبہ ان کی حیثیت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ لگائیں آپ نے فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ ہم سورت البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ ہمارا گھوڑا ہماری سواری حرکت کر رہی ہے میں اپنی کراط روک کر کے گھر میں دیکھا کوئی چیز نظر نہ آئی باہر نکل کے دیکھا تو بہت لائٹوں سے سجا سجایا بہت بڑی مخلوق بہت بڑی تعداد میں ہمارے گھر کے سامنے سے اوپر کی طرف چلا جا رہا ہے اتنے دور چلا گیا کہ میری آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا آپ نے ساتھ میں معلوم ہے کیا ہے لا یا رسول اللہ یہ رحمت کے فرشتے ہیں اگر کسی کے گھر میں کسی کے مجلس میں ایک مرتبہ بھی رحمت کا فرشتہ آ جائے تو دنیا کی بہت بڑی دولت اسے حاصل ہو جاتی ہے آپ نے ساتھ روایا تلکل تل اکتو ملا لوکی کا اے حسین تمہیں معلوم ہے تمہاری تلاوت قرآن سننے کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کو رحمت کے فرشتوں کو تمہارے پاس بھیجا تھا بالکل کل کتوں جانا کے لیے سوتی کا تیری کرا تیری آواز تیری تلاوت قرآن سننے کے لیے یہ رحمت کے فرشتے تیرے گھر پر آئے تھے اور تو نے تلاوت قرآن بند کر دیا تو واپس جا رہے تھے آپ نے ساتھ فرمایا لو کرا کاراسن لاس ہو او کما کا رہے تھا اور اگر تم اللہ کی قسم تلاوت کو جاری رکھتے تلاوت کرتے رہتے تلاوت بند نہ کرتے تو صبح ہوتی تو مدینے کے سارے لوگ ان فرشتوں کو تمہارے گھر کے اوپر دیکھ لیے تھے اب بغیر کسی نہ تارا میرے ہوم کسی روک ٹوک کے بغیر کسی آڑ کے بغیر کسی پردے کے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے تو لے لے تل قدر میں ایک دو فرشتے نہیں تل کل اللہ نے تل کر ان الملائک تل کل نہیں لگا فل ارد اکثر من عدد الحسا ایک دو فرشتے نہیں دنیا کے اندر جتنے سرات ہیں حضر رات سے زیادہ بھی اللہ رب العالمین رحمت کے فرشتوں کو لے لے تل قدر میں بھیجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس لے لے القدر سے ہم سب لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے ام المومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ نے اللہ کے رسول سے فرمایا یا اللہ کے رسول نے فرمایا یا عائشہ تو عائشہ یہ لے لے قدر تمہیں نصیب ہو جائے تو کیا پڑھو گی اللہ کے رسول نے فرمایا خوب کثرت سے پڑھو اللہ ان کا افوب تحب الافوا فاف اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں آپ اب ادھر ادھر کرنے والے ہیں اور تو ایک دل آپ آپ پسند بھی کرتے ہیں کہ معاف کریں اور آپ کے بندے بھی بندوں کو معاف کریں اللہ ان کا فون یہ دعا یاد کر لیں اور کثرت سے پڑھیں ان راتوں کے اندر اللہ ان کا فون تو انی اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے بے انتہا اور کتنا معاف کرنے والے ہیں نبی علیہ شام کے بعد صحابی آئے یا رسول اللہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے آدم تب ارے اگر تو نے گناہ کیا تو گناہ کو فرشتہ کے من کاتے تیرے نام آمان میں لکھ دے گی کہنے رسول اللہ پھر معاف کیسے ہوگا آپ نے فرمایا فرا اگر بندے سے گناہ شیطان نے کروایا اپنے گناہ کا بندوں کے بندے کو احساس ہوا دل کے احساس ہوا اور احساس کے بعد اس نے رب کے سامنے توبہ استغفار کیا معاف کر دے گا پھر اس نے کہا اللہ کو روز ٹھیک ہے پھر دوبارہ شیطان نے گناہ کروا دیا تب اللہ تک تب علیہ تیرے نام اعمال میں گناہ لکھ لیا جائے گا یا رسول اللہ پھر باپ کیسے ہوگا سر فرا اگر توبہ کر لے سد کے دل کے ساتھ اس سے کیا اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ارا ایسا بتائیے پھر اگر ہم سے گناہ سے کام کروا دیا تب آپ نے فرمایا بار بار پوچھ رہا تھا آر میں سنو اللہ رب العالمین کی ایک ایسی ذات ہے کہ تم توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن اللہ تمہیں معاف کرنے سے کبھی نہیں تھکتا یہ رب العالمین کا نظام ہے دوستو اللہم انکا فون کا فو تو حزب الفا فاق آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم انہیں باہر کو بھی اس رمضان میں لہرت القدر کی برکت سے معاف کر دیں ہٹ ہوا اللہ ان نکاخو گئی گل ابو فارمان اور اس رات کو میرے بھائیو نبی علیہ السلام نے الحثر میرا نام دان فل متری اے لوگوں اور یہ لہ القدر رمضان میں وہ بھی زیادہ چاند ہے رمضان کے آخری اشرے میں اور آخری اشرے میں بھی آپ ساتھ میں خصوصاً سے خصوصاً تاک سوہا پھر رمضان فی رتری رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں ان کا زیادہ خیال کرو اور بہت زیادہ چانس ہے کہ لہ القدر جو ہے تاک راتوں میں ملے گی اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں میں جو باقی رہ گئی ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہاں، اللہ ہماری کوتاہی ہوئی ہے ہم سے کچھ خام ہمارے اندر سیام میں میں قیام اگر کچھ خامیاں رہ گئی ہیں تو اللہ رب العالمین آپ معاف کرنے والے ہیں ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر کے ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے اور پورے امت کے مسلمانوں کو جنت کا مستحق بنا دے میرے بھائی یہ لے القدر تل قدر کم سے کم واللہ اللہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور جو نبی ہمیں دیا وہ نبی بھی کوئی معمولی نہیں وہ رحمت للعالمین ہے یہ بڑا کرم ہے اس امت پر نبی علیہ السلام سو صاحب نے ساتھ کمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں پوری آدم کے زمانے سے لے کر کے رہتی قیامت تک جتنے چنتی ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ ایک سو بیس صفوں میں کھڑا کرے گا ایک سو بیس لگائی جائیں گی آدم کے امتیوں سے لے کر کے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی جو قیامت سے پہلے پیدا ہوگا کتنی سفے ایک سو بیس نے فرمایا ایک سو بیس میں اللہ کا کرم ہوگا کہ اسی سبے سے میری امت کے ہوں گے یہ اس امت کا مقام ہے یہ امت کا مرتبہ ہے نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین کو معلوم ہے ہمارے نبی کے امت میں ہمارے محبوب بندے کچھ لیبر ہوں گے کچھ مزدور ہوں گے جن کو رات بھر عبادت کرنے کا موقع نہیں لگتا ایسے بھی ہوں گے جو مریض ہوں گے جو پریشان ہوں گے مسافر ہوں گے طرح طرح کی مشکل ڈیوٹیاں کرتے ہوں گے ایک منٹ آدمی کو ہاتھ رکھنے کا موقع نہیں اللہ رب العالمین نے ان کا بھی انتظام کیا صحیح مسلم سنن ترمیدی سنن نے صحیح ان تمام کی روایت اللہ اکبر اللہ کے رسول نے ساتھ رمایا من شہد الشا من شہد الشا فی جماعت جماعت کان رہو قیام لے لیکن میرا جو امتی کسی مجبوری کے بنا پر رات بھر عبادت نہیں کر سکتا اگر آ گیا عشا کی نماز با جماعت مسجد میں پڑھ لیا تو پڑھا تو عشا کی نماز لیکن ایسا کی جماعت سے ایسا کی نماز کو با جماعت پڑھا تو اس جماعت کی برکت سے کان لہو قیام و نسف آدھی رات قیام کرنے کا اللہ نے ثواب دے دیا آدھی رات من شہد ابھی منشہد من شہید اور ایسا کی جماعت جو ایسا کی نماز پڑھنے کے لیے با جماعت مسجد میں آیا اور با جماعت نماز پڑھی اور واپس گیا اگر مجبوری ہے کوئی پریشانی ہے اللہ رب العالمین وہ کسی بندے کو محروم نہیں کیا جا تجھے ڈیوٹی کرنی پریشانی تھی تجھے فرصت نہیں لیکن رب کی رحمت بڑی وسیع ہے اگر تو نے ایسا کی نماز پڑھ لیا با جماعت تو آدھی رات قیام کرنے کا خواب میں نے لکھ دیا تیرے نام پھر آپ نے آگے فرمایا شاید رمایا ول فجرا اور کسی وہ انسان ایسا کی نماز با جماعت پڑھا پھر کسی ضرورت سے میں مشغول ہو گیا اور فجری کی نماز پڑھنے کے لیے پھر آ کے مسجد میں با جماعت نماز پڑھ لیا دو نمازیں پڑھ لی ایسا کی بھی اور فجر کی بھی اگر کسی نے دونوں پڑھ لیا با جماعت تو اللہ کے سر فرماتے ہیں کان لہو قیام کا قیام لیکن پوری رات تحجد پڑھنے والے کے برابر اللہ اس کو بھی ثواب دے دیتے یہ اس امت کا مقام ہے خیر امت ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا یہ شرف ہے انا اللہ فی لیلت مبارکہ اللہ تعالی ہم سب کو مل کے تجھے نصیب فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ عباد الدین الصفا اما میرے بھائیوں ایک دوسرا دوسری چیز جو اس اشرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ خاص ہے وہ ہے زکات فطرے ایک تو ہے زکات مال جو سال میں ایک مرتبہ اور یہ ہے زکات فطرے زکات فطرے اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم اور اس امت پر بڑا احسان کہ نماز میں اگر غلطی ہو جائے نماز میں غلطی ہو جائے سجدے سو کر لو اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو قبول کر لیا حج اور عمرے میں گئے کوئی خرابی آ گئی کوئی غلطی ہو گئی اگر فدیہ دے دو یا دم دے دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ٹوٹے پھوٹے حج اور عمرے کو قبول کر لیتا ہے میرے بھائیوں اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں اگر کوئی انسان ذرا سوچو اوپر والے کا کھنم اور نبی علیہ امتی ہونے کا شخص ذرا بتائیں آج کم سے کم سارے ساتھی کم زیادہ زیادہ چار بجے کھانا بند کرتے ہوں گے اور تقریباً سات بجے کے بعد افطار کرتے ہیں اتنا لمبا وقفہ ہے شیطان ساتھ نہیں نفس ہمارا ہے روزے کی حالت میں ہمیں پتہ نہیں شیطان ہماری نگاہوں سے کیا گناہ کروا دیا ہمارے دلوں سے کیا گناہ کروا دیا ہمارے کانوں سے کیا گناہ کروا دیا گناہوں سے کل بنی آدم خطاؤن خیر الخط طوابون لوگوں آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے کوئی معصوم نہیں اب ذرا سوچے روگا تو وہ ہے جس میں آنکھیں گناہ نہ کرتی روگا تو وہ ہے جس میں ہماری زبان گناہ نہ کرتی نئی سیام انتام و شرط ان سیام ان رفت او کما کالا رہی سلا تو اے لوگوں روزہ اصل میں کھانے پینے کے ترقی دینے کا نام تو نہیں ہے روزہ اصل میں نام ہے گناہ برائی منقرات بازائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے من کان سائمن من کم فل یسم آئی نہیں ہے فل یسم وہ تو نہیں ہے اے لوگوں روزہ تو یہ ہے کہ روزے دار اپنی آنکھ کا روزہ رکھے اپنے کان کا روزہ رکھے اپنی زبان کا روزہ رکھے اپنے دل و دیوار کا روزہ رکھے کیوں ان نمشیام ان لگ رفت لیکن شیطان کتنا بھی آپ بچیں گے شیطان کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کروا دیتا ہے جس سے ہمارا روزہ متاثر ہو جاتا ہے رب العالمین نے اس امت پر بڑا کرم کیا اور وہ یہ کہ اگر رمضان کے آخر میں اپنا فطرانہ تم نے ادا کر دیا تو فطرانے کی برکت سے روزے میں شیطان نے جتنے عیوب پیدا کر کے ناقابل قبول بنا دیا تھا اگر سب الفطر ادا کیا تو اس کی برکت سے تیرے سارے روزوں کو ہم قبولیت کے لائق بنا یہ ہے میرے بھائیوں قد افرح من تزکا ودا اے لوگوں اللہ نے فرض کرا دیا ہے کیوں تو مت المساکی اے لوگوں ہم نے اللہ اللہ تعالیٰ نے فطرانہ تمہارے اوپر فرض کرا دیا ہے تاکہ فطرانے کی برکت سے تمہارے روزوں کو ہر قسم کے عیب سے پاک کر دے اور مسلمان غریب کو کھانا مل جائے اس لیے فتنانہ ادا کریں اور فتنانہ نا عید گاہ جانے کے پہلے پہلے ادا کریں دو چار دن پہلے بھی ادا کر دیں جب بھی کوئی مدا کا کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کے قیام و شیام کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مفرت کر دے الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہو سفاقہ فرما جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے الہ العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں متحدہ عرب مہاراج وہاں کے رہی سدونا شیخ خلیفہ اور ان کے آمان و انصار کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما ہر بنا ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ دے رکھے صحت گردی فرما اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ اللہ اللہ تعالیٰ انہیں ان حضرات کو ہر قسم کی بنا ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے بچا دے الامین ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی ردا ہے امت کی بھلا ہے اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے کیونکہ آپ کے قبضے میں ان کے کے دل ہیں ہیں ان ان ہاتھ کا نش ہے اللہ ان کے ان حضرات کو ہر ایسے کام سے روک لے جس میں آپ کا کدب ہے آپ کی ناراضگی ہے امت کا نقصان ہے قوم اور وطن کا خسارہ ہے الہ العالمین اتحادی فوجی جو ظالموں سے لڑ رہے ہیں انہیں فتح مبین نصیب فرما اور جو شہید ہو رہے ہیں رتبے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 الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر